لا شیلا دے وہ جو نا تھے تو کچھ نہ تھا جو نو تو کچھ نگو وہ جو نا تھے تو کچھ نہ تھا جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان میں تو جان جان میں تو جے سلے آیا نی سلے آیا دنگ ہے چرخ میں آسمان ہے لگ گئے چرخ میں آسمان گئے جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان کو ساری بہار ہشت کل ساری پہا رے ہست پل چھوٹا سا عشر دان رے سلے اے سل دن سلے ال محمد پیش نظر بولو بہا سجدے کو دل ہے بے قرار پیش نظر بولو بہا سجدے کو دل کیے سر کو رو کیے ہاں کیے سر کو روکیے ہائے گرتی ہان ہے سن لے آلہ ڈا سلے آلہ مل پڑی سن لے آلہ کچھ نہ پوچھ گود میں عالم شباب آل شباب کچھ نہ پوچھ کلبو نے باغ نور کی اور ہی کچھ اٹھان ہے صلی اللہ نبی نا صلی پڑی سلے آدی سلے آیا نبی سلے آلہ ہم ارش سے گا چھ چار ارش سے تر پاد فرش پہ پہ تازہ چھیڑ چھاڑ ساد دھوم دھام کان جی دھر لگائیے کان جی دھر لگائیے تیری ہی داس ساد گے سلے سا سیاہ تار کون ان سا شفیع ہے کہاں پھر وہ تجھی کو بھول جان یہ تیرا گمان ہے سلے آیا نبی سلے آیا محمد مستقفا رضا سرا تو تیرے امان تیرے امان تیرے امان صلی آیا نبی صلی سسے آیا مد سلے آلا نبی نا ہمیں بلائیں گے سوڑے آقا ہمیں بلائیں گے پیارے آقا ہمیں بلائیں گے ہاں دولا ہمیں بھجوائیں گے آج نہیں تو کل سلی سلے آیا سلے آیا

نبی سنائیں گے آج نہیں تو کل صلی سلے آیا صلی سلے محمد ہم نے تو مان گیا وجہ ہے منکر مان جائیں گے آپ بھی مان جائیں گے آج نہیں تو کل سہی بڑی سلیا جس کو ہو گر کا مزہ جس کو ہو گر کا مزہ ناز زیادہ اٹھائے کیوں سلے آیا نبی نا پڑھیے سلے آیا نبی نا سلے آیا سلے آ لے محمد جان گئی عشق مصطفیٰ روز فضو کر سلے آیا سلے آیا سنگ درے وہ سے ہم کو دان سر ہاں جانا ہے سر تو جا چوکے دل کو آئے کیوں آیا نبی گلا حشر تک رہے بولو ہاتھوں میں حشر تک رہے بولو ہاتھوں میں حشر تک رہے دامن مصطفیٰ پت سلے نام نبی نا رکھنے کو اخنے گوسل پے کرے موس پا پپت سلے آلا نبی نا سلے آدی نا سلے آبی نا سلے آلا ہم شارا گو نظر کے وقت جب تیری سانسوں میں اشار گو میری نظر کے سامنے میری نظر کے سامنے گنبد ہو ہرا پت سلے آیا نبی

محمد صلی سلے نبینا ان میں تیری ہے پڑا جب بچہ پیدا ہوتا نا تو اسے گٹی دی جاتی ہے گٹی سمجھتے ہیں گٹی یو نو یہ جب بچہ بیدا ہوتا ہے شہد چڑھایا جاتا ہے کہ کہتے ہیں کہ اچھے انسان کے ساتھ گٹی دی جائے اچھے انسان کے تھرو کہ جب وہ اچھا انسان گٹی دے گا تو اس کے اثرات جو ہیں وہ اس بچے میں انشاءاللہ شاء اللہ تو ہو سکے تو کسی سید صاحب جو ہوں ایک سال جو ان سے بھی گفتگو دلائی جائے اللہ کے ولیوں سے دلائی جائے تاکہ بچوں پر اثرات اس کے پڑیں الحمدللہ ہم سنیوں کو امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان کی محبت جو ہے وہ گٹی میں پلائی گئی ہے الحمدللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ زندہ اور جو دوسرے ہیں جو کبھی انکار کارے علم میں کرتے ہیں تو کبھی یہ کرتے ہیں کبھی وہ کرتے ہیں تو ان کی گٹی میں کیا ہے سنیے انکار علم پا گٹی میں تیری رے پڑا ارے نجدی تیرا ٹھیکانا کیا نجدی تیرا ٹھیکانا کیا ارے تو تو کٹی پتنگ گئے سلے اللہ نبی نا سلے اللہ محمد نظمی کی یہ پا بیا میں تو جاؤں گا دے دینو بیا ہر اس کو کبھی نہ سن لو اس کو کبھی سنی بڑا دبنگ سلے نبی نا سلے گے کا آتا کہ چھوڑ دو میرے آتا کہیں کہ چھوڑ دو یہ تو میرا ملنگ ہے آتا کہیں کہ چھوڑ دو میرے آتا کہ چھوڑ دو میرے آتا کہیں کہ چھوڑ دو بولو آتا کہیں چھوڑ دو